القمہ بن مقا سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دو رکاتے پڑھتے تو کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا آپ ان میں قرآت کرتے رہتے جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سات